بسم الله الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن قل إنما علمها عند وما يدريك لعل تكون سور احضاب کی آیت ہے یعنی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی آپ کہیں کہ اس کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور آپ کو کیا پتہ شاید کہ قیامت قریب ہو اس آیت کی تشریح میں تفسیر معالم التنزیل جو تفسیر خاضم کے حاشیے پر ہے اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ ویس علمها عند الله علم يدريك اي ایوش ان کا امر و مت یقون قیام اي انت لا تعرفها وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو یہ بتا دے کہ قیامت کب آئے گی لہٰذا آپ اس کو نہیں جانتے معذم تنظیر بر تفسیر خازن جن نمبر پانچ صفحہ پانچ سو اٹھائیس اور تقریباً اسی طرح تفسیر خاضر میں بھی ہے جن نمبر پانچ صفحہ پانچ سو اٹھائیس اور تفسیر کبیر میں بھی تقریباً اس کے قریب قریب مفہوم ہے جن نمبر چھ صفحہ نمبر پانچ سو ستائیس تفسیر بیضاوی جن نمبر دو صفحہ ایک سو ستر اور تفسیر ابو سعود جن نمبر سات صفحہ تین سو باون تفسیر ابن کثیر جن نمبر تین صفحہ پانچ سو انیس تفسیر مظہری جن نمبر سات صفحہ چار سو بیس اچھا. یہ سمجھ میں آ تیسری آیت قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون سورہ نمل کی آیت ہے اس کے بارے میں تفسیر معالم التنزیل جن نمبر پانچ صفحہ ایک سو اٹھائیس میں یہ لکھتے ہیں کہ نزلت فی المشرقین حیث سألو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت قیام الساعہ کہ مشرقین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو یہ آیت نازل ہوئی تقریباً یہی شانی نزول تفسیر جلالین صفحہ نمبر تین سو اکیس میں اور تفسیر مدارک جن نمبر دو صفحہ ایک سو سڑسٹھ اور جامع البیان صفحہ تین سو اکیس میں بھی بیان کیا گیا ہے تو یہاں پر صاف کہہ دیا کہ اللہ کے سوا اس کو اور کوئی نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ آگے تفسیر خازن نے جو اس کے معنی بیان کیے ہیں وہ یہ بیان کیے ہیں کہ ود اللہ حُل یادم الغی ب وقت کہ اللہ اکیلے ہی غیب کو جانتا ہے وَيَعْلَمُ عالم و مطو اور اللہ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی وَمَا میں أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے یعنی ان من فی سماواتی یعنی جو کچھ جو مخلوق آسمانوں میں ہے وہ الملائکہ اور وہ کون ہیں فرشتے ہیں وہ فی عرض اور جو زمین میں ہے وہ بنو آدم اور وہ بنی آدم ہیں تمام کے تمام لا عالم متا یبعثون ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے پھر کون جانتا ہے تو آگے کہا کہ واللہ تعالی تفرد بعلم اس کا علم اکیلے اللہ کے کے پاس پاس ہے ہے کسی اور نہیں تفسیر خازن جن نمبر پانچ صفحہ ایک سو پچیس اور الفاظ اس کے ہیں اور تقریباً یہی مفہوم تفسیر ابن کثیر جن نمبر تین صفحہ تین سو بہتر اور تفسیر مظہری جن نمبر سات صفحہ ایک سو چھبیس میں بیان کیا گیا چوتھی آیت یش ادونا کا آخری یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی آپ کو اس سے کیا کام یعنی اس کے بدلانے سے اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے تفسیر در منصور جل نمبر چھ صفحہ تین سو چودہ میں یہاں پر ابن مردوے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے ابن حدیث کی کتاب ہے کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فنزلت انت من ذکرہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور امام شافعی رحمہ اللہ نے عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسالہ فی اصول الفقہ میں صفحہ نمبر سڑسٹھ پر یہی شان نظور نقل کیا ہے اور عروہ جو ہیں یہ خود تو تابعی ہیں لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ جو راج قول کے مطابق صحابی رسول ہیں در منصور جن نمبر چھ صفحہ تین سو چودہ میں ان سے بھی یہی شان نظور نقل کیا گیا ہے اور اس میں حدیث کی جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے تو ایک مسند و عبد ابن حمید ایک نس ایک ابن جریر ایک تبرانی ایک ابن مردو ان سب کا حوالہ دیا ہے یہ تو ہو گیا شان نزول اب مطلب اس کا کیا ہے تو حافظ ابن کثیر رحم اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں من الخلق کہ قیامت کا علم نہ آپ کو حاصل ہے اور نہ آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے بل مرد دوا و مرجو ہے عید اللہ اضاء وجل بلکہ اس کا علم کس کو حاصل ہے صرف اللہ کو حاصل ہے عالم وقت ہے اعلیٰ تعین بس اللہ ہی متعین طور پر اس کا وقت جانتا ہے و اور اسی وجہ سے لما سأل جبرائيل رسول وسلم صلی اللہ علیہ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے جس میں بنیادی عقائد اور ارکان کو بیان کیا گیا ہے تو اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مت قیامت کب آئے گی تو آپ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا قال من من السائل قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کا شاعر سے زیادہ نہیں ہے اس کے بارے میں دونوں کا علم برابر ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کی نشانیاں بتلا دیں تو پھر آپ نے کچھ نشانیاں بتلا دی تھی تفسیر ابن کثیر جن نمبر چار صفحہ چار سو انہتر اور تقریباً اسی طرح تفسیر خازن جن نمبر سات صفحہ ایک سو تہتر میں ہے اور معالم و تنظیم جن نمبر سات صفحہ ایک سو تہتر اور اسراج المنیر جن نمبر چار صفح چار سو تراسی تفسیر مدارک جن نمبر چار صفح دو سو اڑتالیس تفسیر بیزاوی جن نمبر دو صفح تین سو اٹھاون تفسیر ابو سعود جن نمبر آٹھ صفح چار سو جزادین صفح چار سو اٹھاسی جامع البیان جو جزادین کے حاشیے پر ہے اس میں چار سو اٹھاسی نمبر صفحے میں ہے آیت نمبر پانچ قل لا أملك لنفسي نفع ولا ذرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني يسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر اور بھلائی کی ساری چیزیں جمع کر دیتا یا اکثر چیزیں جمع کر دیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف دہ چیز نہ پہنچتی تو مطلب کیا ہوا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں تو پھر مجھ میں اور تم لوگوں میں فرق کیا ہوا تو فرق یہ ہے کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا اہل ایمان کے لیے تو رسالت کے اعتبار سے ہم میں فرق ہے جنس کے لحاظ سے ہم میں کوئی فرق نہیں اس کی تفسیر میں اس کی شان نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے و تنظیم جن نمبر دو صفحہ دو سو چھیاسٹھ کے حوالے سے اور تفسیر خازن جلد نمبر دو صفحہ چھ سو اکاسی کے حوالے سے وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ قالو اہل مکہ نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یخبرک ربک بالسعر الرخیص قبل ان یغلو کیا تمہارا رب تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ قیمتیں چیپ کب ہوں گی قبل اس کے کہ وہ ہائی ہوں زیادہ ہوں فتش تری ہی تاکہ آپ پہلے سے ہی خریدو فتر باقاعد غلا اور جب قیمتیں زیادہ ہوں تو آپ اس میں فائدہ حاصل کرو وبل عرض یورید و انتش دو فطر خدان ہے ما قد اقصبت فانزل اللہ تعالی املک اور کیا اللہ آپ کو زمین کے بارے میں نہیں بتلاتا کہ جس زمین پر قحط آنے والی ہے خشک سازی آنے والی ہے یعنی بارشیں رکنے والی ہیں تاکہ آپ اس زمین کو چھوڑ کر ایسی زمین کی طرف چلے جائیں کہ جہاں پر کیا ہو سبزہ وغیرہ موجود ہو یہ و تنظیر جن نمبر دو صفحہ دو سو چھیاسٹھ اور تفسیر خازن جن نمبر دو صفحہ چھ سو اکاسی کا ہے تو اس کے جواب میں یہ جی آیت نازل ہو گئی اب اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ شاء اللہ آئیں گے